انس رضی اللہ انخو کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تھی تو وہ اسے اپنے ساتھ نہ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ گھر میں رہنے دیتے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت و یا سالونہ کا انل محیض کل ہووا اضن نازل فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ کھلائیں پلائیں اور ان کے ساتھ گھروں میں رہیں اور ان کے ساتھ جمع کے سوا بوس و کنار وغیرہ سب کچھ کریں یہودیوں نے کہا یہ شخص ہمارا کوئی کام نہیں چھوڑتا جس میں ہماری مخالفت نہ کرتا ہو عباد بن بشیر اور اسید بن خزیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو یہودیوں کی یہ بات بتائی اور کہا اللہ کے رسول کیا ہم ان سے حالت حیض میں جمع بھی نہ کریں یہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا یہاں تک کہ ہم نے سمجھ لیا کہ آپ ان دونوں سے سخت ناراض ہو گئے ہیں وہ اٹھ کر اپنے گھر چلے ان کے نکلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ہدیہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے ان کے پیچھے آدمی بھیجا وہ آ گئے تو آپ نے ان دونوں کو دودھ پلایا جس سے انہوں نے جانا کہ آپ ان دونوں سے غصہ نہیں ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار نو سو ستہتر یہ حدیث صحیح ہے